السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں حقوق الزوجین اسلام نے خامن اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے لیکن آج کے مادہ پرستانہ دور نے اس لباس کو تار تار کر دیا ہے خاون بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں بیوی خاون کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آمادہ نہیں یہی وہ کشمکش ہے جس نے مغرب میں جنم لیا اور اس کے اثرات مسلم معاشرے میں ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں یہ بہت ہی تشویشناک رجحان ہے اسلام خامن اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے جبکہ رفتہ رفتہ یہ احساس مسلم معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے دارالسلام سٹوڈیو نے حقوق سیریز کا آغاز کیا ہے حقوق سیریز کے اس سلسلے میں اس وقت ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کریں گے تاکہ میاں بیوی اپنے حقوق صحیح طور پر ادا کر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکے تو آئیے سنتے ہیں حقوق الزوجین کہاں سے آ رہی ہو بیگم آپ آپ آ گئے اتنی جلدی لیکن ابھی آپ کے آنے کا وقت کب ہوا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنی جلدی آ کیسے گئے آپ میں یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا بیگم میری غیر حاضری میں تم کہیں جاتی تو نہیں تو ثابت ہو گیا کہ تم میری غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو میں جاننا چاہوں گا کہ تم کہاں گئی تھی میں اپنی سہیلی رضیہ کیا گئی تھی جھوٹ سفید رضیہ کے خامن سے میری کل ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا وہ اور ان کی بیگم آج چند دن کے لیے مری جا رہے ہیں وہ تو کل مری چلی گئی تھی تم نے آج اس سے ملاقات کس طرح کر لی اچھا تو اب آپ میری اس حد تک جاسوسی کرنے لگے ہیں ان حالات میں میرا اور آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے کیا کہہ رہی ہو بیگم میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا اور یہ بات بھی غلط ہے کہ بس بس بس صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں ابھی اور اسی وقت اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں اب باقی کاروائی وہیں پہ ہو نہیں بیگم بات تو سنو میں جا رہی ہوں ہاں۔ تم تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہو میں نے کب بس میں جا رہی ہوں ہاں۔ رک جاؤ رک جاؤ یہ ہے ایک گھر کا افسوسناک منظر کچھ اسی طرح کی صورتحال ایک اور گھر میں بھی ہے آئیے سنتے ہیں یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں نہیں چھوڑوں گا آج تمہاری جان لے کر رہوں گا مجھے معاف کر آئندہ ایسا نہیں کروں گی ہر کام وقت پر کروں گی ہر کام وقت پر کروں گی کوئی کام وقت پر نہیں کرتی ہو آپ کو ہر چیز اپنی جگہ پر ملے گی ہر چیز پر وقت ملے گی بس بس اس بار معاف کر دیجیے میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوں آج تو میں تمہیں مزہ چکھا کر رہوں گا میں تنگ آ گیا ہوں ہر روز تم یہی کہتی ہو جان لے کر رہوں گا نہیں چھوڑوں گا آج تمہاری جان لے کر رہوں گا بس بس بیگم خبردار اس سے آگے ایک قدم نہ اٹھانا ایک لفظ نہ کہنا ورنہ ورنہ کیا ورنہ وہ ہو جائے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کیا ہو جائے گا میں بھی تو سنو ان گیدڑ بھپکیوں کو کیا کہا یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں ہاں تو اور کیا ایک مدت گزر گئی اس قسم کی باتیں سنتے ہوئے اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ لو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیا آرڈر آرڈر تمام حالات واقعات اور وکلا کی بحث سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خاون بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اس پر ظلم کرتا ہے زیادتی روا رکھتا ہے لہذا بیوی خلا کا مطالبہ کرنے میں حق ہے گھروں میں ایسے مناظر عام دیکھنے میں آتے ہیں ہماری آج کی کیسٹ کا موضوع بھی یہی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریق شرعی لحاظ سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے آئیے سنیں آخر وہ حقوق ہیں کیا اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت چونتیس میں فرماتے ہیں الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت بتیس میں فرماتے ہیں جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ساری دنیا اور خاص طور پر عرب میں عورتوں کی حالت انتہائی بدتر تھی عرب کے لوگ اپنی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ایرانی اور بازنطینی حکومتوں میں بھی عورت حقیر ترین مخلوق تصور کی جاتی تھی ہندوستان میں خاون کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی خاون کے ساتھ زندہ جل مرنے پر مجبور کیا جاتا تھا اسی کو سطح کی رسم کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے کی قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ کی مخلوق ہیں ان کا اس دیواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رس اصلاحات کی اور دنیا کو درس دیا کہ کس طرح ہمہ وقت اور ہما جہت مصروفیات کے باوجود اس دیواجی زندگی خوشگوار بنائی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا آپ نے جوانی کے عالم میں ڈھلتی عمر کی بیوہ سے شادی کی جنہیں ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے ہاں گوشت بھجواتے تھے آپ کی ازواج متحرات کو ام المومنین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے خواتین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو مقام حاصل کیا اس کی بنیاد پر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ عنہا جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تو آپ اٹھ کر ان سے ملتے مردوں کو عورتوں پر فوقیت اس بنا پر ہے کہ مرد کارزار حیات میں ہمتن تن سرگرم رہتا ہے اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس پر بے شمار ذمہ داریاں ہیں ورنہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت دو سو تیس میں دونوں کے مطالب فرماتے ہیں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم رکھیں اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت بتیس میں فرماتے ہیں للرجال من وللنساء جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہو سورت النساء آیت چونتیس پہلے تلاوت کی جا چکی اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو گویا یہ عورتوں کے مردوں پر حقوق ہو گئے اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے مثلا حسن معاشرت تفریح اور دل بستگی کے مواقع فراہم کرنا معاشی تحفظ اس دواجی معاملات میں عدل اور نے معاشرت یہ ہے کہ نکاح میاں اور بیوی کے درمیان عہد ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت خوشگوار اس دواجی تعلقات قائم رکھیں گے سورت النساء آیت انیس میں اس معاہدے کی یاد دہانی ان الفاظ میں کرائی گئی اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو سورت البقرہ آیت 187 میں خاون اور بیوی کے تعلق کو انتہائی بلیغ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو مطلب یہ کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سطر پوش بھی ہیں اور زینت کا سبب بھی اس سلسلے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قابل غور ہیں ترمیزی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق ہو اور تم میں بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے سے سب سے اچھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات کا اتنا خیال تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں ساربان اونٹ کو تیز ہانکنے لگے اونٹ پر ازواج متحرات سوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام انجشا کو مخاطب کر کے فرمایا افسوس انجشا شیشوں کو آہستگی سے لے چل یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اس دیواجی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد محبت کا جذبہ ہے یہ جذبہ موجود ہو تو زندگی کے میدان میں اکٹھے سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی اپنے اعلیٰ مقصد یعنی اولاد کی تربیت پر اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں محبت کا جذبہ نہ ہو تو یہ تعلق ایسے ہوگا جیسے دو اجنبی کسی سفر کے دوران مل بیٹھے ہوں بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے شریک محبت رکھے ہاں یہ بات بھی غیر فطری نہیں کہ جب میاں بیوی مل جل کر رہیں گے تو آپس میں اختلافات رنجشیں اور بدگمانیاں ہوں گی اختلافات بڑھ جائیں تو شوہر کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے بلکہ صلح کرنے میں پہل کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلح بہت بہتر چیز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت انیس میں فرماتے ہیں فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اور ان کے ساتھ معقول طریقے سے زندگی بسر کرو پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اس بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں آتی تو دوسری اور عادتیں پسندیدہ ہوں گی مطلب یہ کہ اگر عورت خوبصورت نہیں ہے یا اس میں کوئی اور خامی ہے تو اس وجہ سے اس سے قطع تعلقی کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ نباہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس میں کوئی خوبی وقت کے ساتھ ظاہر ہو بیوی بدصورت ہے یا جھگڑالو ہے تو عین ممکن ہے اس سے ایسی اولاد پیدا ہو جو شوہر کی عزت میں اضافے کا سبب بن جائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق نہ دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کرے پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے یعنی بلا عزر طلاق اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے ویسے کوئی شرعی عذر ہو تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں اسلام نے ہر شخص کو دوسرے سے مساوات اور لطف و کرم کے معاملے کی تلقین ہے بیوی کے معاملے میں تو اور بھی محتاط ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو حسن سلوک اور مساوات کے بارے میں تھے ان کی بنا پر بعض گھریلو معاملات میں بیویوں نے شوہروں کے مشوروں میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دبدبے کے باوجود ان کی زوجہ نے ان سے کسی معاملے میں اختلاف کیا تو انہوں نے برہم ہو کر کہا تجھے میرے معاملے میں دخل دینے کا کیا حق ہے بیوی نے یہ سن کر کہا میرے اختلاف سے آپ کو تعجب ہوا حالانکہ آپ کی حفظہ رضی اللہ اللہ رسول اکرم صلی علیہ وسلم سے اختلاف کرتی ہے اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کی وجہ سے دن بھر ناراض رہتے ہیں اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کا عام گھریلو معاملے میں شوہر سے اختلاف کرنا معیوب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز معاشرت سے یہی ثابت ہے اس دیواجی رشتوں کو استوار کرنے اور خانگی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے مناسب اور موزوں سامان تفریح مہیا کرے احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جسم اس وقت دبلا پتلا تھا اس لیے دوڑ میں آگے نکل گئیں کچھ مدت بعد پھر دوڑ لگی تو پیچھے رہ گئی اس لیے کہ اس وقت جسم کچھ خربا ہو گیا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر گھر کی دیوار کی اوٹ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبشیوں کی جنگی ورزش کا منظر دکھایا مطلب یہ کہ اہل و عیال کو خوش رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دینی خدمت تھی اس حقیقت کا اظہار ترمیزی کی اس حدیث سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنے اہل کے لیے زیادہ اچھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر کے کام کاج میں تعاون فرماتے تھے ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے پیون خود لگا لیتے تھے بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے اپنی اونٹنی خود باندھتے تھے خادم کے ساتھ ایک برتن میں کھانے میں کوئی تکلف نہیں تھا اپنے گھر کی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے یعنی خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے تھے گھر کا کام چلانے کے لیے روپے پیسے فراہم کرنا مرد کا کام ہے عورت کا فرض یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے گھر کا بندوبست کرے اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ریا کا نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے زیر اثر کی باس پرس ہوگی مرد اپنی بیوی کا نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا مرد کے ذمے ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ تگ و دو کر کے اہل و عیال کے لیے حلال روزی مہیا کرے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ عنہما کو دیگر حقوق کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے ایک شخص نے آپ سے پوچھا ہم میں سے کسی شخص کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے اسے بھی کھلائے جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے اس کے چہرے پر نہ مارے اسے برا بھلا نہ کہے اور اسے علاحدگی اختیار کرنا پڑے تو گھر کے اندر ہی کرے بال بچوں کی پرورش رزق حلال سے کرنا عبادت کا اونچا مقام ہے اس بات کی وضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تو نے جہاد پر خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جس سے کسی غلام کو آزادی دلائی اور ایک وہ وہ دینار دینار ہے ہے جو جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک بیوی بچوں پر خرچ کیا یہ دینار اجر میں ان سب سے بڑھ کر ہے یہاں یہ بھی خیال رہے کہ ہر کام متوازن ہونا چاہیے اعتدال کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت العراف آیت اکتیس میں فرماتے ہیں کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو ایک اور حکم اس طرح ہے سورہ بنی اسرائیل آیت انتیس میں ہے اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ تو بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکے اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت ضائع کرے ان احکام کا اثر صحابہ کرام میں پوری طرح رچ بس گیا تھا چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ انسانوں کے معاملے میں تو زرخیز زمین کی طرح فیاض تھے مگر گھر کے ساز و سامان اور لباس کے معاملے میں کم پیداوار دینے والی زمین کی طرح تھے مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے اعتدال کے پہلو کو یوں قائم رکھا کہ اہل و عیال اور لوگوں پر تو کھلے دل سے خرچ کرتے تھے مگر گھر کی آرائش اور لباس کے معاملے میں بہت محتاط تھے اب ہم آتے ہیں گھر میں عدل قائم کرنے کی طرف عدل انسان کا بنیادی تقاضا ہے اس کو اس دواجی تعلقات میں بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے عورت کا حق یہ ہے کہ مرد اس کے ساتھ مکمل مساوات رکھے کھانے پینے لباس اور ہر معاملے میں مساوات کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے یہاں لباس کے معاملے میں وضاحت کر دی جائے عدل اور مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ مرد خدر پہنے تو عورت بھی یہی کپڑا پہنے بلکہ عدل یہ ہے کہ مرد وہ کپڑا پہنے جو عام مرد پہنتے ہیں اور عورت وہ لباس اختیار کرے جو عام عورت پہنتی ہے مرد کو موٹا جھوٹا اور جہاں تک ہو سکے سفید لباس پہننا چاہیے جبکہ عورت کے لیے ریشمی اور رنگ دار کپڑے پہننا جائز ہے پابندی تو بس یہ ہے کہ لباس باریک نہ ہو جس میں سے لوگوں کو جسم نظر آئے زیور پہننا بھی جائز ہے ترمیزی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے عورت کے لیے ریشم اور سونے کا استعمال جائز ہے لازم نہیں خاون کی مالی حالت کے مطابق ہی عورت کا لباس اور زیور ہونا چاہیے خاون کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ تمام معاشرتی معاملات میں عدل اور مساوات کا اصول جاری رکھے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہننے کے اچھے بھلے کپڑے اور زیورات موجود ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی کپڑے بنوائے چلی جاتی ہیں زیورات بنواتی رہتی ہیں صندوقوں میں کپڑوں کا ڈھیر جمع ہوتا رہتا ہے اور بکسوں میں زیورات کی تعداد بڑھتی رہتی ہے شوہر سے کپڑے اور زیورات بنوانے پر فرمائشیں کی جاتی ہیں عزیز رشتہ داروں کے ہاں شادی آ جائے تو نئے سرے سے جوڑے تیار کرائے جاتے ہیں زیور تک بنوائے جاتے ہیں لہٰذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کے گھر کے جوڑے جب تک موجود ہیں اس وقت تک شوہر کے ذمے نیا جوڑا بنوانا واجب نہیں ہے زیورات کے معاملے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو زیور موجود ہے بس کافی ہے شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی جوڑے بنوا کر دینا خامد پر واجب نہیں ہے یوں وہ بنوا دے تو یہ اس کا احسان ہے یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عورت کی ملکیت میں جو زیور ہے اس زیور کے زکات یا اس کی طرف سے قربانی شوہر پر واجب نہیں تاہم شوہر کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر کچھ رقم بیوی کو دے دیا کرے تاکہ اسے آسانی ہو جائے ورنہ شوہر پر واجب نہیں شوہر رقم نہ دے سکے تو عورت کو چاہیے اپنا کچھ زیور بیچ کر اس کی زکات ادا کرے خاون کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر ان عبادتوں میں اس کا مال خرچ کرنا ناجائز ہوگا عورتیں اس میں بہت بے احتیاطی کرتی ہیں اور اس کے ناجائز ہونے کا انہیں خیال تک نہیں آتا زکات کے علاوہ بھی یہی مسئلہ ہے عورت اپنے خاون کی اجازت کے بغیر کسی کسی سائل کو کو یا مدرسے چندہ وغیرہ نہیں دے سکتی ترمیزی کی حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاون کی اجازت کے بغیر عورت کسی کو کچھ نہ دے ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں پوچھا گیا کیا کھانا بھی نہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو سب سے بہتر مال ہے اسی طرح شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو کچھ خریدنا بھی جائز نہیں عورتوں کی عادت ہے بلا وجہ انتھا دھن چیزیں خرید کی جاتی ہیں اور ذخیرہ کرتی رہتی ہیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہے آئیے جائزہ لیتے ہیں پہلا فرض ہے ادائیگی مہر نکاح کے بعد مرد پر پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے اور ایسا خوش دلی سے کرے اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت چالیس میں فرماتے ہیں نحلة اور عورتوں کو ان کے حق مہر راضی خوشی دے دو اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ عورت خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ معاف کر سکتی ہے قرآن کریم کے الفاظ مَرِيئًا اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو مہر سے دست برداری اس صورت میں قبول ہوگی کہ عورت برضا و رغبت ایسا کرے مہر کتنا ہو شرن اس کی کوئی تحدید نہیں لیکن مہر میں غلوب کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے ابو داود کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حق مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ابو اجفا سلامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر نہ کرو اگر زیادہ مہر دینا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی کا موجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر بارہ اوکیوں سے زیادہ دیا نہ ہی اپنی بیٹیوں کا بارہ اوکیوں سے زیادہ مہر مقرر فرمایا بارہ اوکیوں کا وزن تین سو ساٹھ درہم بنتا ہے دوسرا حق نفقہ ہے اسلام نے کاموں کی تقسیم کرتے وقت گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش عورت کے ذمے لگائی ہے اور یہ کام ہر وقت مصروفیت کے ہیں اس لیے سورت الحضاب آیت تینتیس میں انہیں حکم دیا گیا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو مرد جسمانی اعتبار سے کارزار حیات میں بھرپور حصہ لے سکتا ہے لہٰذا اسلام نے اہل و عیال کی ضروریات زندگی فراہم کرنا اس کے ذمے لگایا خاوند اپنی بیوی کو خرچ دینے کی سکت نہ رکھتا ہو یا سکت تو رکھتا ہو لیکن دینے سے انکاری ہو تو اس صورت میں عورت کے مطالبے پر نکاح فسٹ کیا جا سکتا ہے اس پر شرط یہ ہے کہ بیوی سرکشی کی مرتکب نہ ہو مرد پر نفقہ کی ادائیگی سورت النساء آیت چونتیس سے ثابت ہے الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ نفقہ کا معیار اور حد کیا ہے اس کا جواب بھی سورہ طلاق آیت سات میں موجود ہے لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اس مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اسی طرح نفقے کی ادائیگی کا فطری معیار قائم کیا گیا یعنی خاون کی مالی حالت کے مطابق ہی نفقہ ہوگا خاون کا تیسرا فرض یہ ہے کہ وہ بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے اس سے ظاہر ہوا قطع تعلق کی زیادہ سے زیادہ مدت چار ماہ ہے ورنہ اس مدت کے بعد بیوی کو طلاق دینا ہوگی یا اس کے پاس جانا ہوگا اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے تو چار ماہ تک علیحدہ رہ سکتا ہے اس کے بعد یا تو بیوی کے پاس جائے گا ورنہ طلاق دے گا لیکن اگر اس نے قسم نہیں کھائی تو بیوی سے کئی برس بھی علیحدہ رہ سکتا ہے لیکن بلا جواز ایسا کرنا ظلم ہے فقہ میں اس مسئلے کو ایلا کہتے ہیں دوسرا ظلم ہے انہیں ستانے کے لیے روکے رکھنا اس طرح خاون بیوی کو جو جسمانی اور روحانی تکالیف پہنچائے گا اسے زرار اور تعدی کہتے ہیں جیسا کہ سورت البقرہ آیا دو سو اکتیس میں ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْجَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور انہیں ستانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روک رکھو جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اور اللہ تعالی کے احکام کو مذاق نہ بناؤ اللہ کے اس حکم کی روح سے جو خاون اپنی بیوی سے اس قسم کا سلوک کرے گا تو بیوی کو حق ہوگا کہ قانون کی مدد سے خاون سے خلاصی حاصل کر لے ظلم کی تیسری قسم ہے ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل نہ کرنا ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت ہے ہی اس صورت میں کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت تین میں فرماتے ہیں فَإن خفتم پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے مرد اگر ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہے تو اسے اس اصول کی پابندی کرنا ہوگی کہ تمام بیویوں سے امکان کی حد تک ہر معاملے میں عدل کرے کسی ایک کا ہو کر نہ رہے اس عہد کی خلاف ورزی ظلم ہے اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت ایک سو انتیس میں فرماتے ہیں کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو گویا معلق چھوڑ دو ایسی عورت جسے نے اللہ کے حکم کے خلاف چھوڑ رکھا ہو قانون سے داد رسی کر سکتی ہے اور طلاق لے سکتی ہے یہ ظلم کی وہ صورتیں ہیں جن میں قانون مداخلت کر سکتا ہے ان کے علاوہ اور بھی ایسے معاملات ہیں جو رحمت اور شفقت کے خلاف ہیں قرآن کریم نے اور احادیث میں ایسے حالات میں زوجین کو اخلاقی ہدایات دی ہیں ان کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اب ہم بیان کریں گے شوہر کے حقوق ان میں سب سے پہلا نمبر ہے اطاعت کا اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے یعنی مخلوق کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے جیسا کہ ایک ملک کے حاکم کا حق ہوتا ہے کہ اس میں بسنے والے لوگ اس کے قوانین کی اطاعت کریں ملک میں چھوٹی سے چھوٹی اکائی گھر ہے وہاں بیوی اور اولاد کا فرض ہے کہ صاحب خانہ کا حکم مانے فرش سے لے کر عرش تک تمام ادارے ایک ہی جذبے کے تحت مصروف عمل ہیں اور وہ جذبہ ہے اطاعت یہ جذبہ نہ ہو تو نظم و نسق قائم نہیں رہ سکتا مختلف اور متضاد آکام حالات کو زیر و زبر کر کے رکھ دیں گے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا شوہر کا اپنی بیوی پر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اس کا ہر حکم بجا لائے شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو لہٰذا ایک اچھی بیوی کی خصوصیت شوہر کی اطاعت ہے اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے ابی داود میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت سب سے زیادہ اچھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے جب اسے حکم دے تو بجا لائے اپنی ذات اور مال کے بارے میں ناگوار بات نہ کرے اسی سلسلے کی بہت اہم حدیث جامع ترمیزی میں ابو اماما رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں ان کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آ جائے دوسری وہ عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاون اس سے ناراض ہے اور تیسرا وہ آدمی جو کسی قوم کا امام ہے اور وہ اسے ناپسند کرتی ہے اس حدیث میں شوہر کی ناراضی کی وجہ بیوی کا گھریلو کام کاج میں دلچسپی نہ لینا سستی اور کاہلی سے کام لینا معلوم ہوتا ہے لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر کے نظم و نسق میں خاطر خواہ دلچسپی لے زندگی میں غم اور خوشی ساتھ ساتھ چلتے ہیں رزق حلال پر گزر اوقات ہو اور ساتھ میں ایثار کا جذبہ ہو تو مسلمان کی معاشی زندگی بظاہر کافی تکلیف دہ ہو جاتی ہے لیکن حقیقی لذت اور راحت اسی میں ہے مسلمان بیوی کو بہادر بن کر ان حالات کا مقابلہ صبر ہی سے کرنا چاہیے اور خاون کو اپنی تکلیف یا پریشانی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے یا اس حد تک احساس نہ دلائے کہ وہ پریشان رہنے لگے بخاری کی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا جب وہ تھکے ماندے گھر آئے تو پوچھا بچے کا کیا حال ہے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے پھر ان کی بیوی نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا کھایا پھر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی صبح انہوں نے غسل کیا اور باہر جانے لگے تو ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر سارے واقعے سے آگاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے رات کو اپنی بیوی سے اس تعلقات قائم کیے تھے انہوں نے عرض کیا جی ہاں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے ہاں ایک بچہ ہوا تو مجھے ابو طلحہ نے کہا اسے حفاظت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ میں وہ بچہ آپ کی خدمت میں لایا اور ان میں رضی اللہ عنہا نے کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور دریافت کیا کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں آپ نے ایک کھجور کو چبایا اور اس کے ساتھ بچے کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا اس حدیث میں عورت کے لیے یہ درس ہے کہ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کرے جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کمال استقلال کا مظاہرہ کیا اور رنج و غم کو ایسا چھپایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ بچہ واقعی اچھا ہو گیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کا عظیم سمرہ عطا کیا حقیقت ہے کہ صبر کے بہت فوائد ہیں اگر صحیح معنوں میں صبر کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو یا ایسی جگہ جائے جہاں اس کا جانا شوہر کو ناگوار ہو شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر اور مالو اسباب کی نگہداشت کرے سنن نے ابھی کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی گھر بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کی نگرانی میں ہیں لہٰذا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو جو در اصل اس کا اپنا گھر ہے اسی کے بچوں کے کام آتا ہے اس کے ساز و سامان اور دولت کو حفاظت سے رکھے فضول اور بے موقع خرچ یا استعمال نہ کرے بعض بے عقل بیویاں اپنے میکے والوں کو شوہر کی دولت سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیتی ہیں اگر وہ خاون کی مرضی کے بغیر ایسا کرتی ہیں تو خیانت کرتی ہیں اور اگر خاون کی مرضی سے کرتی ہیں تب بھی یہ ان کی فضول خرچی ہے بیوی کے والدین غریب ہوں تو شوہر کی مرضی سے انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور پھر اس کو اللہ کے لیے کسی عزیز پر خرچ کرنا دوہرے ثواب کا موجب ہے گھر کی نگہبانی میں یہ امر بھی شامل ہے کہ بیوی امور خانہ داری میں دلچسپی لے اور اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی اور سر مبارک پر تیل لگاتی تھی گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ماجدہ گھر کا تمام اندرونی کام کاج کھانا پکانا چکی پیسنا کپڑے دھونا گھر میں جھاڑو وغیرہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی اور انہی کاموں کے دوران میں ہماری ضرورتیں مثلا نہلانا کپڑے بدلوانا دوا پلانا وقت پر پوری کرتی تھی پھر خاتون جنت کا یہ بھی اصول تھا کہ خواہ دو وقت کا فاقہ کیوں نہ ہو جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی خود ایک دانہ نہ فرماتی تھی دوسرے نمبر پر تربیت اولاد آتی ہے شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ اولاد کی مناسب تربیت کرے اس بارے میں ہم حقوق الوالدین اور حقوق الاولاد میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے مطالبات کا جائزہ لے اس کو صرف حلال اور جائز حد تک ہی رہنے دے آگے نہ بڑھائے ہمارے اسلاف میں ایسی نیک دل خواتین کا پتہ چلتا ہے جو اس پر سختی سے کاربند تھیں تھی ان کے شوہر یا والد جب کاروباری غرض سے سفر پر روانہ ہوتے تو یہ اس سے ان الفاظ میں درخواست کرتی تھی آپ حرام روزی سے کسی طرح بھی اپنا دامن آلودہ نہ کریں کیونکہ ہمارے لیے یہ تو ممکن ہے کہ قدر بھوک اور تکلیف پر صبر کر لیں مگر آگ کو برداشت کرنا ناممکن ہے مطلب یہ کہ ماں کو اسلامی قدروں کا اس قدر خیال تھا شادی بیاہ کے موقعوں پر خواتین خاص طور پر اپنی بچیوں کو سننے اور اطاعت کرنے کی تلقین کیا کرتی تھی چنانچہ امام غزالی تعلیمات میں فرماتے ہیں سیدہ اسما بنت خارجہ فزاری نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتے وقت جو وسیعت کی تھی وہ یہ ہے تو ایک جانے بوجھے آشیانے سے نکلی ہے اور ایسے مکان کو اپنا رہی ہے جسے تو پہچان تھی اور ایسے رفیق کے حیات سے تیرا سامنا ہے جس سے تو آشنا ہے مانوس نہیں سو تجھے چاہیے کہ زمین کی طرح اس کے پاؤں تلے بچ جائے وہ تمہارے حق میں آسمان بننے کی کوشش کرے گا تم خود کو فرش کی طرح ثابت کرو وہ تمہارے لیے ستون ثابت ہوگا تم لونڈی بن کر رہو وہ غلام بے دام بن کر رہے گا کسی مطالبے پر بھی اصرار نہ کرو ورنہ بیزار ہو جائے گا اس سے دور دور نہ رہو ورنہ بھلا دے گا اگر وہ قریب آئے تو تم بھی قریب آنے کی کوشش کرو اگر وہ دور رہے تو تم نزدیک جانے کی کوشش کرو ہر حال میں اس کی عزت شہرت اور شخصیت کا خیال رکھو وہ تم سے سوائے مہک کے اور کچھ نہ سونگنے پائے اور سوائے اچھی بات کے کچھ نہ سننے پائے آپ نے سنا انہوں نے بیٹی کو کس قدر بہترین نصیحت کی مطلب یہ کہ مطالبات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے مطالبات محدود ہوں گے تو شوہر کی تگ و دو کم ہوگی اور اسے بھی دو چار گھڑیاں آرام کی میسر آ جائیں گی مطالبات اور خواہشات کا سلسلہ آگے ہی آگے بڑھاتے نہیں رہنا چاہیے خاون کی قوت خرید سے بڑھ کر قیمتی لباس کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے خاون اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے جرائم کے راستے پر نہ چل نکلے رشوت نہ لینے لگ جائے ہمارے ملک کے قریب ہر طبقے کے لوگوں کی بیویوں اور بیگمات نے بدقسمتی سے اپنے حقوق و فرائض پورے ادا نہیں کیے چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ اپنے شوہروں کی جائز آمدنی کے اندر رہ کر گزارا کرتی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتی کار کوٹھی بینک بیلنس اور بانڈ کے چکر میں نہ پڑتی کہ یہ چیزیں زندگی میں آسائش تو لاتی ہیں مگر سکون دینے کے قابل نہیں اور سکون ہی اصل دولت ہے مال و دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو پیغمبروں اور ولیوں کو اس سے دور نہ رکھا جاتا مسلمان بیوی خوش قسمت ہے کہ اس کے پیش نظر سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہا اور امہات المومنین رضی اللہ جیسی بے مثال خواتین کی مثالیں موجود ہیں یہ نہ صرف مثالی خواتین تھیں بلکہ مثالی بیویاں بھی تھیں لگے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے خوشگوار تھے آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی اس وقت سیدہ عائشہ دبلے پتلے جسم کی تھی ہلکی پھلکی ہونے کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں کچھ عرصہ بعد آپ نے ان سے پھر دوڑ لگائی اس وقت ان کا جسم قدر فربا ہو چکا تھا لہذا دوڑ میں پیچھے رہ گئیں آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے عائشہ یہ پہلی بار کا بدلہ ہے یعنی پہلے تم آگے نکل گئی تھی آج میں نے آگے نکل کر اس دن کا بدلہ لے لیا آپ ذرا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوڑ بلا وجہ نہیں لگائی آپ نے اس سے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر زیادہ عمر والا کم عمر والی سے شادی کرے تو اس کی کم سنی کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی مناسبت سے اس کے جذبات کی رعایت رکھے کیونکہ بچوں کی طبیعت کھیل کود کو پسند کرتی ہے لہٰذا انہیں اس کا موقع دینا چاہیے اور عملی طور پر اجازت دی جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے ساتھ خود دوڑ لگائی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشیوں کا کھیل دکھایا وہ مسجد کے احاطے میں نیزوں سے کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت بھی دی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ محلے کی لڑکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ جاتی اور سیدہ عائشہ کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ایسے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو انہیں کچھ نہ کہتے بلکہ فرماتے اطمینان سے کھیلو ان سب باتوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر زیادہ عمر والے شخص کی کم عمر والی خاتون سے شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ معاشرت کیسے کی جائے گی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن معاشرت کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حقوق میں مکمل مساوات اور عدل قائم رکھتے رکھتے تھے تھے کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رہا معاملہ محبت کا تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ جس کا مجھے اختیار تھا اس کی تقسیم تو میں نے مساویانہ کر دی لیکن جو بات میرے بس میں نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کیجیے گا آپ کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ معاملات اور معاشرت اختیاری چیزیں ہیں اور محبت اور طبیعت کا میلان اختیاری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زانو سے ٹیک لگا لیتے تھے اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام ماہواری سے ہوتی لیکن آپ ان کی طرف التفاط فرماتے یہ سب باتیں آپ کے کے ازواج متحرات ساتھ حسن سلوک اور لطف و کرم کا نتیجہ تھی جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج متحرات کے درمیان قرآ ڈالتے جن کا نام نکل آتا وہی ساتھ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں آپ جب اثر پڑھ لیتے تو تمام ازواج متحرات کے گھروں میں باری باری تشریف لے جاتے ان کے پاس بیٹھتے ان کے حالات معلوم کرتے جب رات ہو جاتی تو وہاں تشریف لے جاتے جہاں باری ہوتی رات وہیں بسر کرتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے اور ایسا شاز و نادر ہی ہوتا تھا کہ آپ ازواج متحرات کے یہاں تشریف نہ لے گئے ہوں سنن ابی کی حدیث ہے بن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم میں ازواج متحرات کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے یعنی ہمارے پاس وقت گزارنے میں اور بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہ لائیں اور ہمارے قریب ہو کر نہ بیٹھیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے پاس پہنچتے جس کی اس دن باری ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس دواجی تعلقات قائم کرتے جب سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کمزور ہو گئیں اور ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ نہ دیں تو انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ کو ہبا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور کر لیا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کوئی عورت کسی عذر کی وجہ سے اپنی باری اپنی سوتن کو ہبا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے خاون کی رضامندی ضروری ہے کیونکہ خاون کا جس طرح دوسری بیوی پر حق ہے اسی طرح اس ہبا کرنے والی بیوی پر بھی حق ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پیالے کو جس جگہ بو لگاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پیالہ لے کے وہی لب مبارک لگا کر پانی پیتے تھے جب سیدہ عائشہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی تو آپ گوشت والی وہ ہڈی دے کر وہاں منہ لگاتے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ نے کھایا تھا آپ بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے آپ ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرتے کوئی بات ناگوار گزرتی تو صرف اتنا کرتے کہ التفات میں کمی کر دیتے آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ آپ کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر رہنے دیں سب نے خوشی سے اجازت دے دی مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان اس قدر انصاف فرماتے تھے دوسرا یہ کہ شوہر ایک بیوی کی باری والے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا چاہے تو اس کی اجازت حاصل کرے تیسرا یہ کہ بیوی بھی ان حالات میں شوہر کی رعایت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو بیویوں کے حق پر جو نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت صحیح بخاری مسلم اور جامع ترمیزی میں اس طرح آئی ہے عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے لہذا اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے اور اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی اس لیے میں تمہیں ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں اس نصیحت کو قبول کرو اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو پردے کی تلقین کرے اور سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرائے کیونکہ بے پردگی بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کا حکم دیا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے جس قدر اہتمام کے ساتھ پردہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی جنگ جمل کا مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کے حقیقی بھائی ان کے پاس اس وقت آئے جبکہ جنگ کا نقارہ بچ چکا تھا اور میدان کارزار گرم تھا ان کے کے بھائی ہاتھ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک رقا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ کے بھائی ان کی اونٹنی کے قریب ہو کر وہ رقع ان کو پیش کرنے لگے اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر نقاب تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی اور افسوس کے انداز میں بولی آج عام لوگ میرے پاس بغیر اجازت آنے کی جرت کرتے ہیں ان کے بھائی نے جواب دیا نقاب اٹھا کر دیکھو میں کون ہوں غیر ہوں یا اپنا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ امہات المومنین پردے کے معاملے میں کس قدر سخت تھی جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنگ کے نازک موقع پر بھی پردے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور پردے کی وجہ سے وہ اپنے سگے بھائی کو بھی نہ پہچان سکی عورتوں کو چاہیے کہ ان مثالی عورتوں کے کردار پر عمل کریں اور پردے کا اہتمام کریں شوہر کے حق کے بارے میں ترمیزی میں یہ حدیث آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرے گی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے گی یعنی عورت اگر صرف نماز روزہ کرتی رہے گی اور اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو اس کی نجات نہیں ہوگی سامین ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حقوق سیریز کی عظیم پیشکش حقوق الزوجین سن سن رہے تھے جسے کر نہ صرف آپ محظوظ ہوئے ہوں گے بلکہ یقیناً یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ آپ نے حقوق الزوجین سے خاطر خواہ آگاہی بھی حاصل کر لی ہے ہماری حقوق سیریز میں آپ اس کے علاوہ سنیں گے حقوق اللہ حقوق الوالدین حقوق العباد اور حقوق الاولاد حقوق اللہ آج کا انسان انتشار اور پریشانی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں حقوق کے حصول کی اس کشمکش میں انسان اس حد تک اندھا ہو گیا ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق تو ایک طرف اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے پر بھی تیار اور آمادہ نہیں ہوتا اسی احساس زیاں کو اجاگر کرنے کے لیے اور حقوق اللہ کا تعارف کرانے کے لیے حقوق سیریز کی اہم پیشکش حقوق اللہ تیار کی گئی جس کی سماعت انشاءاللہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گی حقوق الوالدین والدین کی اہمیت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا ہے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی عزت و احترام کا حکم دیا ہے اور ان کے سامنے اف تک نہ کہنے کو کہا ہے اولاد پر اپنے والدین کے کیا حقوق ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خوبصورت اور دل نشین انداز میں مفصل بیان حقوق العباد حقوق العباد کی ادائیگی ایک عام فریضہ ہے جس کو ادا کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے اور اس کی ادائیگی صرف اس دنیا ہی میں ممکن ہے ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا حقوق غصب کر لیتے ہیں دونوں صورتوں میں آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی اور نجات اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اس دنیا میں حقوق و لباد کی ادائیگی کا اخلاص نیت سے اہتمام کریں گے حقوق الاولاد اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کے لیے اولاد کے حق میں سب سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب خود والدین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں والدین اگر خود اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں تو وہ اولاد کی اچھی تربیت کیسے کریں گے والدین کو اولاد کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کے ذرنی اصولوں سے آگاہ کرنے کے لیے حقوق الاولاد کا دو حصوں پر مشتمل سیٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے سامعین حقوق سیریز جیسی عظیم پیشکش کی طرح ہم اس قسم کے اہم موضوعات منتخب کر کے کیسے اور سیریز کی صورت میں دلکش آواز دل نشین انداز اور بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں الحمد ہماری پانچ سو سے زائد کیسٹ اور سیریز اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور ہم مزید موضوعات کو تلاش کر رہے ہیں اس طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ دارال اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید سیرت النبی قصص الانبیاء صحابہ کرام ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات واقعات نیز نماز روزہ حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے Darussalam Studio Darussalam Publishers and Distributors کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے